یہ سورہ المدثر جو ہے جو میں نے کہا کہ لیس دین ففٹی پرسینٹ دعوی مور دین ففٹی پرسینٹ سب وہ کیسے ہے دیکھیے یا المدثر یہ دعوت ہے یعنی اٹھو آرام کا وقت نہیں کم فانزر انتظار کرو یعنی میسج پہنچاؤ وہ رب کا فکبر اور انضار میں کیا اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے یعنی اٹھو انتظار کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو یہی تو دعوت ہے جو تین آیتیں ہوئی اچھا اس کے بعد چار آیتیں ہیں اس کے بعد وہ سیاب کا فتحر اپنے کپڑے کو پاک کرو یہ ایک تعبیر ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ سے پاک کرو یعنی اخلاق کو درست کرنے کے معنی بھی آتا ہے لیکن جب دائی کے لیے بولا جائے تو یہ ہوگا کہ دیکھو نیگیٹوٹی بچاؤ وہ سیاب کا فتح وہ رج فاج رج زمانے لگتی ہوتے گندگی تو دائی کے لیے گندگی کیا ہے مدو سے نفرت کرنا مدو سے لڑ جانا مدو سے ہیٹ کرنا اپنے بچاؤ بلا تمن تس تک ایسا مت کرو کہ تم احسان کرو اور احسان کا بدلہ چاہو یعنی تم سمجھو کہ ہم تو ان کی خرخائی جتا رہے ہیں یا ہم سے الٹا سلوک کر رہے ہیں یہ سوچنے کی یاد نہیں ہے آپ کو آپ خرخائی کریں تو اللہ سے ملے گا آپ کو انسان سے ملنے کی امید ہی مت رکھیے ولا تمن اس کے بعد کیا ہے تر رب کا خلاصہ آ گیا اپنے اور یہ جو صبر کی باتیں کی جا رہی ہے اللہ کے لیے یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں صبر والی تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے یعنی آپ جو کہا نا کہ کب تک کب تک صبر تو کب تک کیا بھائی تو اللہ کے لیے تو کب تک کیا آپ کہیں کب تک نماز پڑھیں کب تک روزہ رکھیں کب تک اللہ کو یاد کریں وہ تو کر نہیں کر رہے ایسے صبر بھی کرتے کر نہیں کر رہے جو سات آیتیں ہیں شروع کی اس پر غور کریں گے آپ تو تین آیتیں دعوت پر اور چار آیتیں صبر پر اسی کو میں نے کہا کہ لیس دین ففٹی پرسینٹ دعوت کی بات کہی گئی ہے اور مور دین ففٹی پرسینٹ صبر کی بات کہی گئی ہے